قوانین دیے ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں جانور کا حال یہ ہے کہ جس کھیت میں گیا منہ مال لیا جس جانور کے ساتھ چاہا اپنی حوث کو پورا کر لیا ہمیں ایسا نہیں کہا گیا ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اپنا کھاؤ گے تم حلال کا کھاؤ گے تم جائز کھاؤ گے تم ناجائز نہیں کھاؤ گے تو شریعت متحرہ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم حلال کھاؤ گے حرام کم نہیں کھاؤ گے جائز کھاؤ گے ناجائز نہیں کھاؤ گے تم تمہارے اسی جگہ پر اپنی خواہشات کو پوری کرو گے جہاں اللہ نے تمہیں اجازت دی تم ہر جگہ پر اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرے اور پھر ان تمام باتوں میں ہفتہ دل شان ہوں رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے ہیں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انہی کو طریقے سکھائے جاتے ہیں انسان دشمن کو طریقے نہیں بتاتا باپ اپنے بیٹے کو طریقے بتاتا ہے اس لیے کہ بیٹے سے محبت ہے استاد اپنے شاگرد کو اچھی زندگی بتاتا ہے اس لیے کہ استاد کو محبت ہے شیخ اپنے مرید کو طریقے بتاتا ہے اس لیے کہ شیخ کو محبت ہے بھائی اپنے بھائی کو بہن اپنے بھائی کو طریقے بتاتی ہے زندگی گزارنے کے اس لیے کہ محبت ہوتی ہے تو اللہ بھی ہم کو جو صحیح راستے بتا رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہول غفور الودود بہت پیاری بات علامہ راضی نے اس جگہ لکھی وہ الغفور غفور الودود فرمایا اللہ بڑی مغفرت کرنے والا تو کیوں مغفرت کرتا ہے اللہ تو آگے ایک لفظ بتا دیا ودود اور ودود کا لفظ لا کر اشارہ کیا کہ وہ اس لیے تمہاری مغفرت کر رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کر رہا ہے ودود کا معنی محبت کرنے والا اور غفور کا معنی مغفرت کرنے والا فرمایا وہ اس لیے تمہاری مغفرت کر رہا ہے کہ وہ تم سے محبت کر رہا ہے اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا تو وہ ہماری مغفرت کیسے کرتا اور اس کی مغفرت کا حال کیا ہے میرے بھائیوں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس رب نے یہ کہا حدیث شریف میں ہے کہ تم سب کے سب نافرمان بن جاؤ باغی بن جاؤ میرے خلاف کرو پھر بھی میری خدائیت میں کمی نہیں ہوگی ہم سب کے سب فاجر فاسق ظالم کیسے ہی بن جائیں اللہ کہتا ہے میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں اس لیے کہ اللہ کو ہم نے الیکشن سے اللہ نہیں بنایا الیکشن سے بنایا جیسے الیکشن میں کسی کو ووٹ کر کے بیچ دیتے اللہ کہتا ہے تمہارے الیکشن سے تمہارے ووٹوں سے میں اللہ نہیں بنا ہوں الیکشن تو درکنار سلیکشن سے بھی نہیں بنا میں نے آپ نے کوئی اللہ کا سلیکشن تو نہیں کیا ہے کہ ان سب کے اندر چلو میں تمہیں اللہ بنا رہا ہوں فرمایا میں تو پہلے اللہ ہوں میں نے تمہارا سلیکشن کیا اور میں نے تم کو دنیا میں بھیجا انتخاب کر کے اور تمہیں وجود دیا دنیا میں تو تم سب کے سب فاجر فاسق انتہائی درجہ ظالم دل لے کر کے بیٹھ جاؤ میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں اور تم سب کے سب متقی تقوا والے انتہائی زیادہ نیک بن جاؤ تو میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر اب ہم اللہ سے سب یہ روایت میں ہے جو میں نے ابھی ترجمہ کیا مسلم شریف کی روایت تو اب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ کرنے سے تیری خدائیت میں کوئی کمی نہیں آتی تو تو ہم کو گناہ کرنے سے روکتا کیوں ہے تو ہمیں ظلم کرنے سے کیوں روک رہا ہے تو ہمیں کفر کرنے سے کیوں روک رہا ہے تو ہمیں شرک کرنے سے کیوں روک رہا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں تمہیں اس لیے روک رہا ہوں کہ میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن جب تم ان پتھروں کے سامنے ان بے بسوں بے قصوں کے سامنے تم سے زیادہ زلیلوں کے سامنے جب تمہاری پیشانی جب جاتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے میری غیرت جوش میں آتی ہے کہ تو عزت والا ہو کر زلیلوں کے سامنے جھک رہا ہے اللہ کی رحمت تو ان کے سامنے جھک رہا ہے جن کی کوئی قدر و منزلت نہیں تو اپنا ہاتھوں سے بنایا اور اس کو تو سجدہ کر رہا ہے میرے بندے میرا حال تو یہ ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو جھک کر کھانے والی بنائی ساری مخلوق کو دیکھ لیں جانور کو دیکھیں چرند و پرند کو دیکھیں ساری مخلوق جھک کر کھا رہی ہے گردن جھکا کر کھا رہی ہے لیکن فرمایا میرے بندے میں نے تجھ کو جھک کر کھانے والا نہیں بنایا تو کیسے کھائے گا تو اٹھا کر کھائے گا کیوں اللہ فرما اس لیے کہ میرے بندے تیری پیشانی کھانے کے سامنے بھی جھک نہیں سکتی اگر جھک سکتی ہے تو صرف اللہ ہی کے سامنے میں نے تجھے عزت دی ہے میں نے تجھے محترم بنایا ہے میں نے تجھے کمینہ نہیں بنایا میں نے تجھے ذلیل نہیں بنایا تو میرا محترم ہے میں نے کائنات میں سب سے زیادہ عزت تجھے تجھ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کوئی نہیں بنایا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ یہ عام فرشتوں سے بھی افضل ہے فرشتوں کو وہ مقام نہیں ہے جو عام مسلمانوں کا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ جو مسلمان ایمان والا ہے تقوی والا ہے پرہیزگاری والا ہے اس کا مقام عام فرشتوں سے بھی اونچا ہے یہی وجہ ہے کہ تعالیٰ شانوں نے فرشتوں کو ان کے سوال پر جو فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو ماردھار کرے گا جو لڑائی کرے گا جو خون بہائے گا جو قتل و غارت گری کرے گا جو لوگوں کے مالوں کو لوٹے گا تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ان حال اللہ تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو جہاں اس میں خرابیاں ہیں وہاں اس میں اچھائیاں بھی ہے اور وہ اچھائیاں کیا ہیں فرمایا یہ اپنی خواہشات کو جب مجھ پر قربان کرے گا تو اس کے اللہ کے نعروں سے عرض کو گا اس میں خوبیاں بھی ہے پھر یہ جب محبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا اسی لیے علماء نے لکھا ہے ابن قیم نے لکھا ہے فرمایا کہ ایک ایمان والا جب اخلاص کے ساتھ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے فرمایا اس کے سجدے پر ساری دنیا قربان ہو جاتی ہے اس کے سستے میں وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کی نمازوں میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اب تعالیٰ نے مخلصین کے ایمان میں مخلصین کے اعمال میں مخلصین کے سستوں میں مخلصین کے نمازوں میں جو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے دنیا کے کسی مخلوق کے اندر وہ طاقت نہیں ہوا کرتی ہے وہ طاقت انسان کے ایمان کے اندر عطا فرمائی ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے حق کے ساتھ چونکہ باطل مل چکا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اے مسلمانوں تمہیں مارنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے ایک پیالے پر بھوکے لوگ دوڑتے روایت میں جیسے ایک پیالہ کھانا ہو اور اس کے پیچھے جیسے بھوکے لوگ دوڑتے ویسے لوگ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں گے اللہ کے نبی کے سامنے اس وقت کے حالات گویا اللہ نے کھول کر رکھے جیسے اس وقت ہمیں لوگ اسی طرح مارنے کے لیے دوڑ رہے دنیا کا حال دیکھ لیں صرف ہندوستان کا نہیں دنیا کا آپ حال دیکھ لیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے لوگ ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ پیالے پر دورہ کرتے تو صحابہ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن المقلون اور مفت اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے ہم میجورٹی میں ہوں گے یا مائنوریٹی میں ہوں گے اکثریت میں ہوں گے یا اقلیت میں ہوں گے کیا ہم تھوڑے ہوں گے کیا ہماری کوئی طاقت نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ تم لوگ ہوں مسلمان سب سے زیادہ ہوں گے آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں باون ملک تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر مسلمان ملک کا لیبل لگا ہوا ہے باون ملک ہے اس وقت جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ملک ہے انڈونیشیا سے لے کر اوپر تک آپ چلے جائیں یہ وہ مسلمانوں کی کنٹریز ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک کہے گئے یہ تو مسلمانوں کے ملک ہوئے اس کے علاوہ غیر مسلموں کے ملک میں دیکھ لو تو ہزاروں اور کروڑوں مسلمان بس رہے یہاں کا سرکاری رپورٹ یہ بتا رہا ہے ہندوستان کا کہ پچیس کروڑ مسلمان ہیں ورنہ غیر سرکاری رپورٹ کے اندر چالیس کروڑ مسلمان ہیں یہ صرف ہندوستان کی ہندوستان کی شمار کو بیان کیا گیا اس کے علاوہ بے شمار ملکوں کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں اس کے علاوہ اسلامی ممالک مسلمانوں کے ممالک مسلمان کثرت سے ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر صحابہ فرماتے پھر بھی ہم مار کھا جائیں گے پھر بھی ہم مار کھائیں گے حضرت نے فرمایا تم میں وہن آ جائے گا وہن کا لفظ نبی نے استعمال فرمایا تم میں وہن آئے گا صحابہ پوچھتے ہیں وہن کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے غافل ہو جاؤ گے دنیا کی محبت آ جائے گی اللہ سے غافل دنیا سے محبت آج میرا آپ کا دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ میں دنیا کی خاطر قرآن پکڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں چاہے جھوٹ بول جاؤں میں دنیا کے خاطر جس کے سامنے اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں چاہے مجھے جھوٹی قسم کھانا پڑے روایتوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئے معاملے میں خالہ بانجے کا مسئلہ تھا ناراض ہو گئے بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر عبداللہ سے نہیں بولوں گی اب عبداللہ زبیر پریشان ہے کہ خالہ جان نے بولنے سے منع کر دیا زوز محترمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام المؤمنین اور ہماری ماں ہے میری خالہ ہے اور مجھ سے بولنے سے منع کر دیا اور قسم کھا لی عبداللہ ابن زبیر نے ایک طریق اختیار کیا اور اس طریق کے ذریعے سے خالہ کے پاس پہنچ گئے اور اندر پہنچ کر خالہ سے لپٹ گئے اور معافی مانگنے لگے بلاخر عائشہ کو بولنا پڑا رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال جب معافی مانگی تو بولنا پڑا اب جب قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا آیا کفارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک غلام آزاد کر دو کفارہ ادا ہو گیا یہ قرآن کریم میں ہے کہ ایک غلام آزاد کرو کفارہ ہو گیا حضرت عائشہ نے ایک نہیں کئی غلام آزاد کیے بعض روایتوں میں ہے کہ چالیس غلام آزاد کیے ایک نہیں چالیس غلام اور اپنی موت سے پہلے حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے ایک مرتبہ تیرا نام لے کر قسم کھائی تھی اور وہ قسم مجھ سے ٹوٹ گئی چالیس غلام آزاد کیے پھر بھی کہہ رہی ہے اے اللہ وہ قسم مجھ سے ٹوٹ گئی قیامت میں اللہ تیرے نام کی بے حرمتی ہو گئی میری پکڑ نہ کرنا لگائیں کہ ایک قسم کے کھانے پر اور وہ بھی کفارہ ادا کر دیا اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے میں اور آپ ہم چھوٹی قسمیں کھا کر روزانہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہو رہا ہے تو حقیقت حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو محترم بنایا مکرم بنایا عزت والا بنایا تو ہمیں چاہیے اپنے عزت کو برقرار رکھے اپنے احترام کو برقرار رکھے اپنے مقام کو برقرار رکھے اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ تمہیں مارنے کے لیے اس لیے دوڑیں گے کہ تم میں وہن آ جائے گا اور وہن کا مطلب اللہ سے غفلت اور دنیا سے محبت آج میرا آپ کا ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ دنیا کی محبت کے خاطر ہم اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہم اپنی شریعت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہم قرآن پکڑنے کے لیے تیار چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہونا چاہیے میرا جو دعویٰ ہے وہ پورا ہونا چاہیے اللہ جل شانو امت مسلمہ کو اللہ کی عظمت کرنے کی احترام کرنے کی اس کے ناموں کی بے حرمتی سے اللہ جل شان تمام کی حفاظت فرمائے تو قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ اللہ نے ہم کو اس لیے دی تاکہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں اپنی تربیت کریں میں نے قرآن کریم کی ایک صورت کری میں اس صورت کی مختصر تفسیر کر دوں اس صورت کے اندر ایک بہت بڑے دو گنا جو ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں بہت بڑے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کیا دو گنا ہے وہی لل کل ہو مزہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو گیبت کرنے والے ہیں اور تانا دینے والے ہیں یہ دو گنا ہو مزہ اور لو مزہ غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے ان کے لیے ہلاکت ہے ویل کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے ویل جو ہے نا جہنم کا ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا وہ طبقہ اتنا خطرناک ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے یعنی اس کی آنکھ کا عالم یہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے وہ ایک طبقہ ہے قرآن کریم نے دو جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمایا وہی لل کل ہو مزہ اور وہ لمتفی ازت الناس سیفون وا تالو اب بدن فرمایا اس انسان کا حال یہ ہے ہلاکت ہو متفق کرنے والوں کے لیے تکفیف کرنے والوں کے لیے تکفیف کرنے والے کون ہیں فرمایا جب لینا ہوتا ہے تو پورے پورا وصول کرتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو دن مار دیا کرتے ہیں آج میرا آپ کا یہی حال ہے جب بیوی سے میں اپنا حق مانگ رہا ہوں تو کہتا ہوں بیوی کو چاہیے میرے سارے حقوق دے اور جب بیوی کو حق دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میں شوہر ہوں چاہے تو نبی اولاد سے حق لینا ہوتا ہے تو پورے پورا لیتا ہوں اور اولاد کو حق دینا ہوتا ہے تو کمی کر دیا کرتا ہوں دکان پر جب ہول سیل میں مال خرید کر لاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے پورا ہمیں دکان والا دے لیکن میں جب بیچتا ہوں تو نیچے سے گرام کمی کر دیتا ہوں دو گرام کمی کر دیتا ہوں تین گرام کمی کر دیتا ہوں پانچ گرام کمی کر دیتا ہوں میرے بھائیوں سنو اس کا ایک گرام لے لیا اس کا ایک گرام لے لیا اس کا ایک گرام لے لیا صبح سے شام تک میری دکان پر سو آدمی خریدنے کے لیے آئے اب میری دکان روزانہ چل رہی ہے اور میں نے روزانہ سو آدمیوں کے دو دو گرام لیتا رہا لیتا رہا ہزاروں نے میرے پاس سے خریدا اور میں نے ان میں دو دو گرام کی دنڈی ماری آپ انداز لگائے قیامت کے دن میرے سر پر ہزاروں کا بوجھ ہوگا اور اللہ فرماتے ہیں وہی لمتین ہم تمہیں جہنم کے ویل نامی طبقے میں داخل کریں گے دو جگہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا بھائی الکل فل ہو مزہ مذہب بھائی جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے حقوق دیں وہاں ہم دوسروں کے حقوق بھی برابر ادا کریں میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں مجھے چاہیے کہ میں بھی کسی کی تعریف کروں اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعریف کیا فرمائی میں اور آپ انصاف کی تعریف کیا کرتے برابر کرو برابر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا برابر کرو اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یہ ہے انصاف کی تعریف جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو میں چاہتا ہوں لوگ مجھے عزت دیں تو میں بھی تو آپ کو عزت دوں میں چاہتا ہوں میری بچی کا اچھی جگہ طے ہو جائے میں بھی تو کسی کی بچی کے متعلق اچھا سوچوں میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر کوئی جھگڑا نہ کرائیں میں بھی تو کسی کی فیملی میں آگ نہ لگاؤں ان کے مکان کو نہ جلاؤں میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد سکھی سے رہے تو کسی کی اولاد کے بارے میں بھی تو میں یہ سوچوں کہ ان کی اولاد سکھی سے رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرا حق دیں تو میں بھی تو دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا بنوں آج میرا آپ کا حال یہ ہے میں عزت چاہتا ہوں میں شہرت چاہتا ہوں میں دولت چاہتا ہوں میں اپنی اولاد کے لیے اچھائی چاہتا ہوں لیکن دوسروں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا دوسروں کے بعد میں عزت نہیں سوچتا بلکہ مجھے خوشی تب ہوگی کہ یہ ہنسنے والا کل کو رو لے یہ ہماری تھنکنگ ہے یہ ہماری سوچیں ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کب روئیں اور مجھے مزہ آئے یہ سلاخوں کے پیچھے جیلوں میں کب چلا جائے مجھے مزہ آئے اس کی دولت کب پامال ہو جائے مجھے مزہ آئے میں میرے بھائیوں خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں بہت سی جگہوں پر سلح کے لیے جانا ہوتا ہے دو بھائی کے درمیان میں صلح کے لیے گیا مسلمان ہے زمین کا جھگڑا ہے صلح ہو گئی میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ معاف کر دو بڑا بھائی ہے تمہارا بات کے درجے میں ہے مسئلہ تمہارا حل ہو گیا اس کو معاف کر دو تو چھوٹا بھائی کا جواب سنو وہ کہنے لگا مولوی صاحب تم مجھے معاف کرنے کو کہہ رہے میں تو دعا کرتا ہوں روزانہ کہ اس کو کینسر کی بیماری ہو جائے یہ پاؤں رگڑے اور مجھے خوشی ہوگی یہ ہماری سوچیں ہیں کیا انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ میں دوسروں کے بعد میں برا سوچوں اور میری ذات کے بعد میں اچھا سوچوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولی آخی کما یو بولی اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اپنے لیے خیر خائی چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی خیر خائی چاہو اگر میری زندگی میں یہ بات ہے تو سمجھ لو الحمدللہ میں انصاف کروں اور اگر میری زندگی میں یہ بات نہیں ہے تو پھر زبانی انصاف کے جملے تو میں بہت بولوں گا لیکن حقیقت میں انصاف میری زندگی میں نہیں ہوگا تو اب شاعل عدل شان فرماتے ہیں بڑی ہلاکت ہے دو گناہ کرنے والوں کے لیے گیبت کرنے والے اور تانا دینے والے ہماری زندگیاں ان دونوں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ ہماری انہی برائیوں کو مٹانے کے لیے اصلاح کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کی زندگی اتنی بہترین بنائی اتنی بہترین بنائی اتنی بہترین بنائی تھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے حبیب کے سامنے واقعہ بیان کری یارس اللہ ایک غریب عورت آئی تھی وہ ہدیہ لے کر آئی تھی اس نے مجھے ہدیہ دیا میں نے دیکھا کہ بیچاری بہت غریب ہے میں نے سوچا کہ یہ مجھے ہدیہ دے گی تو یہ کیا کرے گی تو اللہ کے نبی میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا اس کو واپس کر دیا کہ یہ ہدیہ تو لے لے اللہ کے حبیب پاک شاسن سنو کیسے تربیت کر رہے ہیں ہم نے جب یہ واقعہ سنا عائشہ کا تو ہم کیا کہیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا کام کیا عائشہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے اب دیکھ حضرت نے فرمایا عائشہ تم نے غلط کیا جو تم نے اس کی غریبی کو دیکھ کر نہیں لیا اس کو تم نے غلط کیا تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اس کے ہدیے کو قبول کر لیتے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر اس کو دیتے تو اس کا جی کچھ ہو جاتا کیسے تربیت فرما رہے ہیں نبی کریم سنا تم لے لیتے پھر اس میں زیادتی کرتے اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیتے پھر اس کو دیتے اس کا جی کچھ ہو جاتا وہ تجھے دعا دیتی بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے اپنا کھیت بیچا دوسرے نے خریدا اب وہ دوسرا آدمی جس نے خریدا وہ ہل چلانے کے لیے گیا ہل چل رہا تھا اتنی ایک جگہ کھن کی آواز آئی اس نے وہاں زمین کھو دی تو اندر سے ڈیگچی نکلی اور اس پہ سونے کے ٹکڑے پہلے زمانے میں لوگ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے بینکوں بینکوں کے نظام تو تھے تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکلے تو جس نے کھیت خریدا تھا اللہ کے نبی بیان فرماتے صحیح ترین روایت بخاری شریف کی وہ اس دیگچی کو اٹھا کر کے جس کے پاس سے خریدا تھا اس کے پاس گیا کہ بھائی تمہاری زمین میں سے یہ دیگچی نکلی ہے اس کو تم واپس لے لو اس لیے کہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے سونا نہیں خریدا ہے کوئی آج اجے تو اپنے خبر بھی نہیں کروا دیں ماں ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکات تم نے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے مانا نے ابھی ہمارے استماع میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ہمارے رشتے دار میں اس زمانے میں بھی ایسا واقعہ ہوا کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے داروں میں یہ ہوا کہ ایک صاحب نے مکان خریدا اور اس کا دروازہ جو توڑا نیا بنانے کے لیے تو اس کے اوپر ایک پلیٹ نکلی اور اس پلیٹ کے اندر چاندی کے سکے تھے ابھی کا واقعہ تو انہوں نے فتوا پوچھا مفتی صاحب سے کہ اس طرح میں نے اپنا مکان خریدا تھا اور اس میں دروازے کے اوپر سے ایک پلیٹ نکلی اس میں چاندی کے سکے میں کیا کروں تو مفتی صاحب کا فتوا آیا کہ جس کے پاس سے مکان خریدا ہے اس کو واپس کر دو اس لیے کہ یہ مال اس کا ہے تمہارا نہیں تو یہ صاحب اسی وقت گئے اور یہ کہا کہ آپ کا مکان جو میں نے خریدا میں نے دروازہ توڑا تو اس کے اوپر یہ پلیٹ اور اس کے اندر یہ سامان نکلا ہے یہ پورے پورا میں آپ کے پاس لے کر آیا معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی کچھ اللہ والے ہیں اور انہی کی بدولت یہ دنیا قائم ہے انہی چند اللہ والوں کے خاطر یہ دنیا قائم ہے ورنہ تو کب سے اللہ کا عذاب اتر چکا ہوتا امت کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں نا تو کب سے اللہ کا عذاب اتر چکا ہوتا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صاحب وہاں گئے اور ان سے کہا کہ بھائی میں نے زمین خریدی یہ دیکھ چیری خریدی اس کو تم واپس لے لو تو جس نے بیچا تھا وہ یوں کہنے لگا جب میں نے زمین بیچی تو سارے سامان کے ساتھ بیچا اس میں جو کچھ ہوگا وہ بھی تمہارا یہ میں نہیں لوں گا اس کو اب یہ کہہ رہا ہے تم لے لو وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا تو اس زمانے کے نبی کے پاس مقدمہ گیا یہ کیس اس زمانے کے نبی کے پاس گیا تو نبی علیہ السلام جو اس زمانے کے تھے انہوں نے دونوں کو بلایا اور دونوں سے یوں کہا کہ اچھا تم دونوں لینا نہیں چاہتے تو تم میں سے کسی کی لڑکی ہے کسی کا لڑکا ہے ایک نے کہا میری لڑکی ہے ایک نے کہا میرا لڑکا ہے تو نبی نے کہا ان دونوں کا نکاح کرا دو دونوں کا نکاح کرایا اور وہ سارا سونا ان کو دے دیا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ روایت نبی نے اس لیے بیان فرمائی کہ نبی کے ماننے والوں میں بھی یہ تقوی پیدا ہو جائے بھی یہ تقوی پیدا ہو جائے کسی کی چیز وہ کسی کی ہے میں لے کر کیا کروں گا اس میں میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے استعمال کروں گا تو میرے بھائیوں جیبت کے گناہ سے بچے اور لانتا ملامت بات بات میں ہم تانے دیتے ہیں بات بات میں خصوصاً غریبوں کو تانا دیتے ہیں جی، تانے کی زبان سے اپنے آپ کو بچائیں ضعیف سے ضعیف یہ آپ کے وہاں علماء موجود ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی پیش کر لیں کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں کسی کو تانا دیا ہو کوئی روایت نہیں ملے گی غیبت سے بچائے تانے سے بچائے کیا عذاب بیان کیا اللہ نے ویل الکل مزت المزا اللہ جمع مال ددا اور یہ یہ, یہ, یہ گنا کون کرتا ہے جس کے پاس مال جمع ہوا وعددا اور اس کو رات دن گنتا رہا اور اس کا گمان کیا تھا اس کا گمان یہ تھا کہ میں کبھی مرنے والا نہیں ہوں الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا اس کی پراپرٹی ہمیشہ رہے گی حالانکہ مال ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں کبھی نہیں رہتی کسی کے پاس نہیں رہتی اس کا تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے آنے جانے کا یہ سب ان بال ہو اخلدا اس کا گمان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا اس کی پراپرٹی ہمیشہ رہے گی کل اللہ کہتا ہے ہر گد نہیں لیم بدن فل ہوتا ایبت کرنے والے اے لانتان کرنے والے اے تانا دینے والے سن لے لیم بدن نفل ہوتا ان قریب جہنم میں داخل کیے جاؤ پھر آگے فرمایا پیغمبر کو سوال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ادرا ہوتا ماں اور میرے نبی جانتے بھی ہو ہوتا کیا ہے کیا ہے تم ویسے ہی سن لو گے نبی کو اللہ پوچھ رہے وما ادرا کمل ہوتما حتما کیا ہے اللہ کہتا ہے نار اللہ الموقدہ اللہ کا لفظ لایا نار اللہ الموقدہ فرمایا اور میرے بندے تیلی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے کیا اشارہ کیا تیری جلائی ہوئی آگ تو دو پانچ دس دن میں بھی بجھ جائے گی اللہ کی جلائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھے گی علماء نے لکھا ہے اللہ کی ذات دائمی ہے تو اس کی جنت بھی دائمی ہے اس کی جہنت بھی دائمی ہے فرمایا وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے نار اللہ موقت اچھا اللہ کی تفصیلی دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ وہ تیرے اوپر جلاتی ہے اور تو مر جاتا ہے فرمایا میری آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جلاتے جلاتے افعیدہ ادا تیرے دل تک پہنچ جائے گی اور تیرے دل کو بھی جلا کر کے کوئلہ کرے گی لیکن یاد رکھ تم مرے گا نہیں جہنم میں جہنم میں تم مرنے والا نہیں ہے اللہ انہا علیہ موسدہ فرمایا دنیا میں تو تو کبھی جیل کھود کر بھاگ بھی جاتا ہے دروازہ پھان کر بھاگ جاتا ہے لیکن میری جہنم کا حال یہ ہوگا کہ اندر ڈالنے کے بعد انہا علیہ منہ سدا میں اوپر سے دروازے کو بند کر دوں گا کوکر بنا دوں گا کوکر جہنم اور کوکر کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ دروازہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے ان نہا علیہ مو اور آگے فرمایا کہ احمد ممددہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان جب اندر میں گیا تو چلو ہر طرف آگ ہی آگ ہے لیکن کم سے کم بھاگنے سے بھی تھوڑی راحت لیتا ہے کہ چلو ادھر کچھ ہو جاؤں تو راحت ملے ادھر کچھ ہو جاؤں تو راحت ملے فرمایا جہنم میں تو بھاگ بھی نہیں سکے گا فی امد اوپر سے دروازہ پر اندر میں میرے ستون ہیں ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا تاکہ آگ جلتی رہے اور تو اس میں جلتا رہے اور تو بھاگ بھی نہ سکے یہ کن دو گناہوں پر بیان کیا ہے اس سورت کو جیبت کرنا اور تانا دینا بڑے خطرناک گنا ہے بڑے خطرناک گنا ہماری مجلسیں گیبتوں سے بری ہوئی ہیں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں خواص کی بات کر رہا ہوں اہل علم کی مبلگین کی امیروں کی زندگی دعوت میں چلنے والوں کی مدارس میں صبح سے شام پڑھانے والوں کی ان کی زندگیاں غیبت سے بھری ہوئی ہے تو پھر عوام کی تو بات نہیں کہاں غیبت سے اپنے آپ کو بچائے لانتان اور تانا دینے سے اپنے آپ کو بچائے صاف ستھرے رہے اللہ کے نبی نے فرمایا گیبت و اشد غیبت زنا سے بھی بدتر ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زنا اگر کسی سے ہوا تو اس عورت سے معافی مانگنے نہیں جانا ہے کسی عزیز میں نہیں پڑو گیا کہ جس عورت سے تم نے زنا کیا اس سے معافی مانگو بلکہ علماء نے لکھا ہے اس سے معافی نہ مانگنا کیوں اس لیے کہ معافی مانگے گا تو اس کے دل کو اور تکلیف ہوگی کہ تو نے مجھ سے یہ کام کیا اوپر سے معافی بھی مانگ رہا ہے زنا میں معافی نہیں ہے وہ تو اللہ سے تعلق ہے اگر زنا ہو گیا اپنے رب سے رو لو دھو لو وہ معاف کر دے گا لیکن گیبت کے بعد میں فرمایا جب تک میرا بندہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا الغیبت و اشد من الزنا غیبت جیبت سے بھی بدتر کرے اللہ جل نشان صورت میں جو دو گناہ بیان کیے گئے اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کے توقع عطا فرمائے ہماری زندگی صاف ستھری رکھے کل کو ہمیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے حساب دینا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار فرون حامان طاقتور بھی گئے اور دنیا کے بڑے بڑے دیندار حتیہ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے ولی بھی مرتا ہے غوث بھی مرتا ہے کتب بھی مرتا ہے افضال بھی مرتا ہے عام مومن بھی مرتا ہے کافر بھی مرتا ہے فاسق بھی مرتا ہے فاجر بھی مرتا ہے ہر ایک کو جانا ہے اپنے رب کے سامنے منہ دکھانا ہے حساب دینا ہے زندگی صاف ہوگی مرتے وقت اللہ کا پروانہ ملے گا ارج علا رب کے راضی کا مرضی فد خلی سے عبادی ود خلی جنتی آجا میرے بندے میری جنت بھی تیار میرے فرشتے بھی تیرے لیے تیار ہیں اور اگر بری بری زندگی ہے تو پھر ایسے ہی خطرناک حالات ہیں اللہ ہم سب کو اس صورت کے دونوں تقاضوں پر جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی کریم آپ کی سنت ہے www.attableague.com, the reviver of the